حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو بھی صاف نہیں کیا گیا تھا آپ نے اسے اقرا بن حابس حنزلی عیینہ بن فدر فزاری بنو نبہان کے زید الخیل اتائی اور بنو کلاب کے القمہ بن الاسا عامری چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا تو قریشیوں اور انصاریوں کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا اہل نجد کے بڑوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ان کی تعلیف قلب کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام میں ان کا دل جم جائے تو اس اسنا ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں گہری یعنی اندر کو دھسی ہوئی تھی رخسار ابھرے ہوئے پیشانی اوپر کوٹھی ہوئی داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو کون اس کی اطاعت کرے گا اللہ تم مجھے زمین والوں کے لیے امین بنائے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو راوی نے نے کہا اس پر ایک شخص پوچھا کیا میں اس کو قتل کر دوں میرا خیال ہے وہ خالد بن ولید تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا پھر جب وہ کمر پھیر کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا اس شخص کی نسل میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے اگر میں نے ان کو پایا تو انہیں قوم آت کی مانے قتل کروں گا سننے ابو تابوت حدیث نمبر چار ہزار سات سو چونسٹھ